تو کسی کو کسی چیز کو فار گارڈیڈ نہیں لینا چاہیے فار گارڈیڈ سب سے بڑی غلطی میرے خاص یہی ہے لوگوں کو کہ چیزوں کو فار گارڈیڈ یہ رہتے ہیں کہ ہم ہیں تو ہیں ہم بول رہے ہیں تو بس بول رہے ہیں ہمارے پاس سب چیزیں ہیں تو سب چیزیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو غلطی جس میں سارے لوگ مبتلا ہیں سارے لوگ چاہے کوئی پرائم منسٹر ہو کوئی پریزیڈنٹ ہو چاہے کوئی رچ ہو چاہے پور ہو سب میں مبتلا ہے سیٹ پر بیٹھا ہوا ہو تو ہوں بے پاور ہے تو ہے میرے پاس پاور تو کسی بھی چیز کو آپ فار گارڈیڈ مت لیجیے کسی بھی چیز کو فار گارڈیڈ نہیں لیجیے سب کچھ انسرٹن ہے سب کچھ انسرٹن ہے کیونکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں میں اکثر سوچتا ہوں کہ کاش میرا اختیار یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مادوب کر لوں تو اکثر میں سوچتا کہ خدا تو نے سارا اختیار اپنے پاس رکھا ایک اختیار مجھے دے دیا ہوتا کہ میں اپنے کو مادو کر سکوں مادو مطلب اپنے ختم کر سکوں میرا ایگزسٹینس نہ رہے کوئی تو اکثر سوچتا ہوں خدا ایک کیسی عجیب تقسیم رکھی ہے آپ نے کہ سارا اختیار اپنے پاس ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں یعنی اپنے آپ کو مادو بھی نہیں کر سکتا اتنی بے اختیاری ہے انسان کی طرف کسی بھی قسم کا کوئی بھی اختیار انسان کے پاس نہیں سارا اختیار جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے پھر بھی انسان سرکشی کرتا ہے آپ غور کیجیے میں اکثر سوچتا ہوں کہ لوگ کتنے بےخبر ہیں اس بات سے کہ یعنی ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے سرکشی کس بات کی کس بات کی سرکشی کس بات کا آروگنس کس بات کا آروگنس ہمارے اختیار میں یقین کیجیے کچھ بھی نہیں جیسے میرے بھائی جو ہے رات تک ٹھیک تھا کھانا کھا کر سوئے اور صبح چار بجے اچانک ختم ہو گئے بہت اسٹروک ہوا ان کو گہرا جس کو فالج جس کو کہتے فالج میرے باپ کا انتقالی فالج ہوا تھا ان کا بھی انتقال فارج میں ہوا مجھے بھی اسٹروک ہوا لیکن میرا اسٹروک بہت مائلڈ اسٹروک تھا اسٹروک نہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہوا اس کو اسٹروک کہتے ہیں میرے پاپ ہوا تھا تو بھارت ایک کمی کسی بھی لمحہ کچھ ہو سکتا ہے کسی بھی لمحہ کچھ ہو سکتا ہے